زاہری نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینے سے رمضان میں نکلے اور روزے سے تھے جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے افطار کیا سفیان نے کہا کہ زہری نے بیان کیا انہیں عبید اللہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو تریپن